امام قرآت کر رہا ہے ایک رکت چلی گئی ہے مقتدی آئے تو کیا کرے کہتے ہیں تکبیرات کہہ لے چاہے امام قرآت کر رہا ہو آپ سنا پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں آپ نے جو دلیل پیش کی ہے اضاقر القرآن کے جب قرآن پڑھا جائے ارے زہر اور عصر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو فستا میں او لہو وان سے تو مقتدی کیسے سنتے ہیں جناب مقتدیوں کو زہر اور عصر میں بھی سنا دیا کرو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے پیش کی تھی اور مانا اس کا میں نے پیش کیا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولانا زد, رہے زد کر رہے تھے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود نے نہیں فرمایا اب وہ مان گئے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہے فرمایا ہے لیکن کن کو روکا ہے اونچا پڑھنے والوں کو روکا ہے وہی روایت ہے ابھی تسلیم کر گیا تھوڑی سی دیر میں ان شاء اللہ سب کچھ آہستہ آہستہ تسلیم کرے گا ابھی تسلیم کر گیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے روکا تھا لیکن جی کن کو روکا تھا اونچا پڑھنے والوں کو روکا تھا یہ عبداللہ ابن مسعود نے جو مقتدیوں کا آگے خطاب کر کے فرمایا تھا انہوں نے آگے کوئی تفریق کی تھی کہ اونچا نہ پڑھو اور آہستہ آہستہ پڑھو یہ جو مولوی صاحب نے خم خب ایک الزام تراشا ہے عبداللہ ابن مسعود پر اس الزام کو اب یہ ثابت کرے اس روایت کے اندر کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہو کہ جی اونچا تم نہ پڑھا کرو آہستہ آہستہ تم پڑھ لیا کرو حالانکہ وہاں تو صاف لفظ ہے انہوں نے بھی کیا تھا پڑھا تھا عبداللہ ابن مسعود نے ان کو فرمایا او عقل سے کام لو کچھ ہوش کرو کچھ سمجھ سے کام لو کیا اللہ پاک کا فرمان تمہیں یاد نہیں ہے اللہ پاک فرماتا ہے ویزا کورے القرآن فسٹ میں قرآن جب قرآن کرا تو اس کی کی جائے یہ نہیں فرمایا گیا کہ اونچا پڑھا جائے کوریا جب قرآن پاک کی قرآن کی جائے مقتدیوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم چپ رہو تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ سنا کے لیے وہ حوالہ جب پیش کریں گے پھر میں ان سے بات کروں گا آپ اس کو نہیں مانتے حوالے کو جی ہاں اچھا جی بات یہ کر رہا تھا اور اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پچھلے مناظرہ کے بعد ان کے جماعتیوں نے ان کو خوب ڈھانٹا ہے اس لیے آج وہ سب کچھ وہ سجدہ صاحب کی صورت اختیار کر رہے ہیں اور اپنی تردیدیں خود کر رہے ہیں کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہے جب مولوی صاحب آپ نے خود اپنے شرائط نامہ میں لکھا تھا کہ ہمارا دعویٰ خاص دلیل بھی ہماری خاص ہے ہم عام نہیں پیش کریں گے اور جب تمہارا دعویٰ خاص ہے تو تمہاری دلیل دلیل تمہارے تمہارے قانون کے مطابق خاص خاص ہوگی اور قرآن کی پاس نہیں بخاری سے خاص دلیل تمہارے پاس نہیں مسلم سے خاص دلیل تمہارے پاس نہیں تو گویا کہ تم نے خود مان لیا کہ تمہارے دعوے کے مطابق تمہاری دلیل موجود نہیں ہے اور ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ ہم دلیل میں ایسے عام سے استدلال کریں گے جو عام خس کو بھی قطعی طور پہ شامل ہو جاتا ہو اور اس کے لیے یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی اور وہ جو آپ نے خمخا داؤد ابن ابی ہند پہ اعتراض کیا تھا یہ صاف تہذیب و تہذیب پورا آپ دیکھیں اس کی داؤد ابن ابی ہند بالکل سکا راوی صاف موجود ہے امام احمد ابن امبل فرماتے ہیں یہ تہذیب و تہذیب صفحہ دو سو چار سکا تن سکا تن سکا تن سکا تن فیکا تن ایک دفعہ لفظی دو دفعہ فیکا تن فیکا تن اور آگے وکال اجلی وہ فرماتے ہیں بسری سیکاتن جید الاسناد جید الاسناد سیکاتن جید الاسناد رفیع وکان صالحا آگے امام نسائی بھی فرماتے ہیں کال ابو حاتم ون نسائی سیکاتن امام ابو حاتم بھی امام نسائی فرماتے ہیں سیکاتن کال یعقوب بن شیبہ سیکاتن ثبتن سیکاتن اعلیٰ درجہ سکاحت کا توثیق کا اتنا اعلیٰ درجے کا سکا اور پکا راوی لیکن جب مولوی صاحب میں زدہ آ جائے تو سکا راویوں کی روایت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اچھا جی یہ میں پیش کر رہا تھا قرآن پاک کی آیت کریم بالکل صاف ہے مولانا مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس طرح اس دن اعتراف کیا تھا کہ ہم حق کو مانتے ہیں مولوی صاحب آج نہ حق نہ بن اس حق کے مطابق کم از کم رہے اور صاف اقرار کر کر کہ قرآن نے تجھے یتیم دیا ہے بخاری نے تجھے یتیم کر دیا ہے مسلم نے تجھے یتیم کر دیا ہے قرآن میں بخاری میں مسلم میں تیرے پاس دلیل نہیں ہے اور ان شاء اللہ پیش بھی نہیں کر سکے گا اور میں نے اس دن بھی پیش کیا تھا میں نے مسلم شریف سے روایت پیش کی تھی اور صاف اس کے اندر موجود تھا کہ رسول یہ بحث بعد میں چلائیں میں پھر دوبارہ آپ کی توجہ یہ میں صدر صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ بحث مختصر کریں ابھی سند پر بحث کریں مسلم بخاری ادھر ادھر کی روایات پیش نہ کریں سند پر بحث کر لی جائے اس کی تکمیل کے بعد مثلا داؤد بن ہند پر ہم نے جرا کی ہے یا دوسری جو ہم نے جرا کی ہے اس پر بحث مکمل کرنے کے بعد پھر آگے ہم چلیں گے کیا خیال ہے آپ آپ کی کا یہ صحیح ہے کہ نہیں پیار و محبت سے ٹو دی پوائنٹ ٹیکنیکل بحث چل رہی تھی بڑے پیار و محبت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں ویسی ہی چلے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلتا جائے ہر چیز کلیئر ہوتی چلی جائے جی ہاں۔ سند پر گفتگو کر لیں جی ہاں، جی ہاں۔ تو سند پر گفتگو جب ختم ہو جائے گی تو صحیح ہے پھر آگے چلیں گے اور اس پر تو ٹھیک تو آپ محدود رکھتے نہیں آپ نے بالکل ٹھیک ہے محدود رہو صنعت پہ ہاں، اصول حدیث کے مطابق کرو اعتراض بالکل لو جواب انشاءاللہ شاء اللہ پہلے یہ بات جو ہے یتیم کر دیا تھا ہم بھی دکھا دیں گے کہ آپ قرآن کے جواب جو بھی تھا ہمارا خاص تھا تو آپ کا بھی خاص تھا اس پر بحث چلے گی پوائنٹ پوائنٹ جو ہے طے ہوتا چلا جائے اور بحث آرام سے چلتی چلی جائے ہماری طرف سے جو اعتراض ہے آپ کی صنعت پر وہ یا بن یادہ پر تھا اور آپ نے دکھانا تھا داؤد بن ابی ہند آپ نے داؤد بن ابھی ہند نہیں دکھایا سوال یہ ہے ان کے اندر ہے ہے ہے یا یا نہیں نہیں ہم اثر ہیں اچھا، میری بات پہلے پوری ہو لینے دیں آپ نے اس دن یہ بات طے کی تھی کہ واقعی یہ دو راوی ہیں جو ابو قریب کے استاد ہیں دونوں موجود ہیں محاربی میں دونوں میں نے کہا تین موجود ہیں اس کا تعین میں نے آپ سے پوچھا تھا کیسے ہوگا آپ نے خود کہا تھا آپ کے الفاظ ٹیپ میں موجود ہے آپ نے کہا تھا کہ اس کا تعین تب ہوگا کہ میں استاد دکھاؤں داؤد بن ابھی ہند کس کا آپ اگر داؤد بن ابھی ہند ان کے استادوں میں دکھا دیتے ہیں صحیح ہے بات ختم ہو جائے گی اس بات کا جواب آپ فوراً دے دیں اس دن جو بات ہوئی تھی اب دیکھیں آپ کو ایک تو مصیبت یہ چیز یاد نہیں رہتی کوئی بھی اس دن میں نے یحییٰ ابن یالا کو دوسرے راوی پر بیعتبار ترجیح کے پھر کیسٹ کو سن لینا ذرا بیعتبار ترجیح کے یہ کہا تھا اور بات استاد شاگر کی چھڑی تھی اور میں نے کہا تھا یہ یحییٰ ابن یالا یہ ہے کہ اس کے شاگردوں میں ابو قریب ملتا ہے ابو قریب کے استادوں میں یہ ملتا ہے اس کے برعکس دوسرے اس طرح نہیں ملتے لہذا یہی متعین ہونا چاہیے یہ میں نے اس طرح اعتبار ترجیح کے بتایا تھا اور اصل جو اصول اصول حدیث ہے اصول حدیث کے مطابق ایک شاگرد جب استاد سے روایت کرتا ہے تو اس میں معاصرت کا ہونا ضروری ہوتا ہے ہم اثر ہونا ضروری ہوتا ہے ہم زمانہ ہونا ضروری ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ سارے راوی آپس میں ہم زمانہ ہے یا آپ ثابت کریں کہ ہم زمانہ نہیں ہے معاصرت نہیں ہے ٹھیک ہے اعتراض کریں اصول حدیث کے مطابق جواب لیں جناب حضرت صاحب شاید آپ سمجھ نہیں سکے میں نے تو آپ سے ابھی یحییٰ بن یالا کے بارے میں مطالبہ نہیں کیا میں نے تو یہ کہا تھا کہ بن یالا آپ نے متعین کیا اور آپ نے ترجیح دی ایک ترجیح آپ نے دی اور ایک دی ابن حجر نے آپ کی ترجیح کو مانے یا ابن حجر کی ترجیح کو مانے ابن جو ایک آیا ہے سند میں محاربی بس صرف محاربی آیا ہے اب محدثین سے اسمار رجال کے آئمہ سے پوچھا جائے گا کہ تم بتلاؤ محاربی ہے کون یہ تقریب ہے میرے ہاتھ میں ابن حجر کی وہ کہتے ہیں محاربی عبد الرحمان بن محمد ہے اور اس کا بیٹا عبد الرحیم ہے محاربی میں یا بن یالا کا انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا آپ ترجیح دے رہے ہیں یا بن یالا کو ابن حجر کہتے ہیں محاربی سے مراد دو ہے صرف ایک جگہ انہوں نے وغیرہ کہا ہے لیکن ساتھ انہوں نے پھر اب تفسیر کر دی کہ غیر سے مراد عبد الرحمان اور اس کا بیٹا عبد الرحیم دو آتے ہیں محاربی یا بن ابن حضر کے بقول آتا ہی نہیں آپ ترجیح دے رہے ہیں یاہیا بن یا کو اور ابن حضر ترجیح دے رہے ہیں عبد الرحمان اور عبد الرحیم کو جو محاربی ہیں اور ابو قریب کے استاد ہیں اس کا حل کیا ہوگا داؤد بن ابی ہند میں نے پہلے جو آپ کو کہا تھا نا اس کا جواب فوراً دے دیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا بن یانا پر بحث کریں میں نے کہا تھا داؤد بن ابھی ہند نکالیں بس داؤد بن ابھی ہند نکالیں گے پھر پتہ لگے گا کہ یہ عبد الرحمان ہے عبد الرحیم ہے یا یحییٰ بن یانا ہے تب پتہ لگے گا ان کا بس بس سنو تو ہاں، صحیح بات یہی تھی کہ یحییٰ ابن یالا یہ بھی تقریب التہذیب اسی ابن اجر کی ہے ویسے پتہ نہیں آج آپ کو یہ ابن حجر بھی بڑا اچھا لگتا ہوگا ویسے تو چونکہ یہ مقلد ہے اور آپ کے نزدیک تو مقلد مشرق ہوتا ہے مشرق کی بات ویسے ہی متبار نہیں ہوتی مطلب کے لیے مطلب وہ مطلب <laughs> جیسے آپ کو وہ جیسے آپ کو نہیں صاحب ذرا اس کو دیکھیں نا ہاں۔ جی، جی، جی، وہ خوش ہو رہا ہے آپ کیوں گھبراتے ہیں وہ تو خوش ہو رہا ہے وہ تو خوش ہو رہا ہے صدر صاحب وہ معاون ہے ہمارا اور وہ خوش ہو رہا ہے وہ آپ کے اسی یقینی پر یہ انداز اختیار کر رہا ہے یہ دیکھیں یہی یہ ابن کی ہے دیکھو بولنے کی موانت ہے نا نہیں وہ آپ ہو دیکھیں وہ بولنے کی یہ ٹوسٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں <laughs> <laughs> اچھا، یہ ٹوش کرتے ہیں یہ ڈانسر ہے ان کو کہیں دس کے حوالے کر دے جا کر اچھا جی ان کو نہ بولنے خاموش ان کو خاموش صدر صاحب خاموش آپ نے موقع اس کو خود دیا نا آپ نے اس کو اس اگر بات کرتا تو وہ اعتراض کرتا جب انہوں نے بات نہیں کی تو انہیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا کچھ حوصلہ سے کام لینا چاہیے تھا بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا مولک صاحب بے حوصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم لوگوں سے کہیں کہ وہ سنجیدہ ہوں اور علماء خود غیر سنجیدہ حرکتیں کریں یہ کہاں کی بات ہے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں خود لوگوں سے لیں کیا کہیں گے اس کو یہ علماء کیا کرتے ہیں اوہو دیکھیں ہم سے بیٹھ سکتے ہیں ہم ہاں۔ سے کرتے ہیں کوئی ایسے بات ہم بھی کرتے ہیں بات ان سے نہ انہوں نے کیا کیا یونس رومانی صاحب ایسے بات سنے نا پیار اور محبت کی بات ہے ہاں۔ کیا اس کا کوئی فائدہ ہے ایسے کرنے کا کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ لوگوں نے یہاں ناچ دیکھنا ہے لوگوں نے سننے ہیں دلائل پیار محبت اس لیے ان کو پابند کر دیں کہ آئندہ ایسا نہ کریں ورنہ بولیں گے نہیں نہ ایسا بھی یہ ایسا بھی نہیں کریں گے ناچیں گے بھی نہیں ہم ناچ نہیں دیکھیں گے ان کا ورنہ ادھر سے بھی کوئی کھڑا ہو کر شروع ہو جائے گا دھمال ڈالنا بولے گا نہیں دھمال ڈالے گا پھر وہ بھی صحیح نہیں ہوگا مناظرہ خراب ہو جائے گا صدر صاحب اگر آپ کی طرف سے کوئی ناچنے لگا ہم کچھ نہیں کہیں گے بولے بولے نہیں نہیں ملازرے کا کوئی طریقہ بولے نہیں ناچتا ہے ناچے ناچنا زیادہ ناچیں گے آپ صدر صاحب طریقہ یہی ہے صدر صاحب طے کر لیں ہاں سنجیدہ طریقے سے اگر تو پیار محبت سے گفتگو کرنی ہے بڑے پیار سے چلے گی اس طرح کرنے سے نہ تو دلیل کوئی ہے یہ چیز دلیل کوئی نہیں ہے ایسے ہی لوگوں میں مذاق اور جناب مناظرے کو خراب کرنا اس لیے نہ یہ اس طرح کریں گے اور نہ آئندہ ادھر سے وہ بولیں گے ہم ایک آخری یہ دے رہے ہیں وارننگ ہم نے انتظامیہ بھی بلائی ہوئی ہے پولیس بھی بلائی ہوئی ہے اسی لیے اگر ہم نے یا ان میں سے اب ہم پولیس کو اندر داخل کر لیں گے آئندہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی وہ اس آدمی کو پکڑ کر ہم اوپر تک لیول تک گئے ہیں تاکہ اس مناظرے کو بڑے پیار محبت سے چلائیں ہم اس کو پکڑ کر بے شک ہماری طرف کا ہو یا آپ کی طرف کا تھانے میں بند کروائیں گے یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی نہ بولے مناظر صدر آپس میں بولیں گفتگو کریں پیار محبت سے یہ چلے بس بات یہی ہے سنجیدہ طرز میں بات ہوگی لیکن یہ خم خاں پولیس یہ ادھر ادھر دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ہم بھی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کرے گا اس کو ایسا کریں گے ہاں، ہاں۔ کرنا چاہیے ہاں، لیکن خم خاں یہ ادھر ادھر پولیس یہ ادھر ہمیں دینے کی ضرورت نہیں نہیں انتظامیہ کی بات ہے شاید کی بات ہے اچھا بات اب اچھا جی مولانا نے یہی تقریب و تعظیم حافظ ابن حجر اس پہ میں ہم کہہ رہا ہوں ابن حجر ہے مقلد اور ان کا میرے پاس ان کا تحریری فتویٰ موجود ہے انہوں نے خود فرمایا کہ یہ مقلد مشرق ہوتا ہے اب مطلب کہ نہ بات جب مشرق کی بات مشرق کی بات معتبر ہی نہیں ہوتی مشرق کی بات معتبر ہی نہیں ہوتی جب مشرق کی بات معتبر نہیں ہوتی آج مطلب کے لیے اس کی بات کا اعتبار کیسے ہو گیا مولوی صاحب اور آپ نے فرمایا کہ محربی دو ہیں اسی تقریب میں یہ دیکھو صاحب لفظ لکھا ہے یحییٰ ابن یالا ابن حارث المحاربیو یہاں المحاربی آپ کو نظر نہیں آیا اس یحییٰ ابن یالا کے ساتھ بھی تو اسی ابن حجر نے محاربی لکھا ہے تو محاربی یہ بھی ہے مولانا اصول حدیث کے مطابق آئیں اصول حدیث کے مطابق ان راویوں کے اندر اگر ہم زمانہ ہونے والی بات نہیں ہے تو ثابت کرو ہماری روایت غلط ہو جائے گی ہم چھوڑ دیں گے ہمارے اندر ضد نہیں ہم صاف کہیں گے ہم تمہاری طرح ضد نہیں کریں گے لیکن اگر یہ معاصر ہیں تو کم از کم خدا را مرنا ہے مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے خدا را اللہ کے قرآن کو مان لو اللہ کا قرآن فیصلہ کرتا ہے مانا نبی پاک کا شاگرد بتا رہا ہے مانا سنت پر جی سنت سنت اب اب سنت اب ضرور سنت کتنی دفعہ جو سنت ہو چکی ہے ہاں۔ سنت پڑھنے کی اب بات کیا ہے یہ کتنی دفعہ سنت نہیں ہو چکی ہے بہن صنعت سند پہ ہو رہی ہے آپ کو یعنی ہوش نہیں رہا آپ کو سنت پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ابھی تک سند پڑھنے کی ضرورت ہے ابھی تک سند پڑھنے کی ضرورت ہے اب آپ نے کیا کہا رہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں ہاں, ہاں۔ محاربی جو ہے یہ لابی محاربی ہے ہر بھی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے دوسرا بھی مراد ہو سکتا ہے اور میں نے تو صاف یہ کہا اس کا میں نے بتایا وہ سکر راوی ہے نہیں سکر راوی بات بات ہے آپ ثابت کریں کہ ہم زمانہ نہیں ہے بس اس کا جواب دیں یہ ان کی عدم معاشرہ ثابت کریں ثابت کریں کہ یہ ہم زمانہ نہیں ہے ہاں، ثابت کریں کہ یہ ہم زمانہ نہیں ہے نحمد ہوا نسلی رسول کریم بات چلا دی تھی انہوں نے پھر وہی دوسری کے مقلد مشرق ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے اور آپ کے نزدیک اس کی بات سند کی بات کریں نا سند کی بات آپ بھی دوبارہ نہ کریں پھر اس کی کہ ہاں؟ مقلد مشرق ہوتا ہے ورنہ ہم ثابت کریں گے کہ ابن حجر مقلد نہیں مجتحد تھا یہ ایک بحث نہیں چل پڑے گی جی آپ بھی یہ بحث نہ چھیڑیں جی ٹھیک ہے نا ہاں۔ ہاں، بس ٹھیک مقلد میرا میرا سوال یہ نہیں تھا حضرت صاحب میرا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم ترجیح دیتے ہیں ہم ترجیح دیتے ہیں کس کو یا بن یا کو محاربی نام آیا ہے سند میں صرف ہم نے کہا ایک ترجیح آپ دیتے ہیں ایک ترجیح دیتے ہیں ابن حجر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ محاربی سے مراد ابن حجر نے عبد الرحمان اور عبد الرحیم لیے ہیں یا بن یالا محاربی تو ہے لیکن ابن حجر نے محاربی جس کے نام سے یہ مشہور ہے محاربی مشہور ہے جو دو آدمی ہیں عبد الرحمان اور عبد الرحیم محاربی تو کئی ہیں صرف یحییٰ بھی نہیں ہے اور بھی ہم دکھا دیں گے جس دن دکھایا تھا عبید بھی ہے اس کو بھی محاربی کہا گیا ہے محاربی کئی نکلیں گے اس کو چھوڑیں آپ نے ترجیح دی ہے بن یالا کو کہ محاربی سے مراد بن ہے ہم نے کہا کہ ابن حضر کہتا ہے کہ محاربی سے مراد عبد الرحمان اور عبد الرحیم ہے محاربی سے مراد آپ بھی محاربی سے مراد لے رہے ہیں ابن حضر بھی لے رہے ہیں آپ کی بات مانیں یا اس امام کی بات مانیں پہلی بات امام کی مانیں گے دوسری بات یہ امام کی مانیں گے آپ اس پر بھی بحث لانا چاہتے ہیں تقلید پر یہ تو چلے گی بات ہاں، چلے گی مانسر میں ہوا تھا ایک آدمی جی ہاں، جی ہاں۔ فائدہ کوئی بحث لانے کا ٹو دی پوائنٹ ہے اچھا میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم اثر نہیں ہے میرا اعتراض اس پر یہ ہے کہ سما ثابت ہے استادی اور شاگردی ان کی ہے کہ نہیں صرف ہم اثر ہونا ملاقات نہیں سما نہیں استاد اور شاگرد نہیں روایت لی نہیں دی نہیں جناب آپ استاد دکھائیں داؤد بن ابھی ہند کو ادھر داؤد بن ابھی ہند کو دکھائیں استاد اور اس سے روایت کرنے والا یا بن یالا ہو یا بن یالا شاگرد ہو داؤد بن ابھی ہند استاد ہو کیونکہ سند میں محاربی کے بعد ان داؤد بن ابھی ہند ان داؤد بن ابھی ہند ہے آپ نے یہ دکھانا ہے کہ مہار بھی شاگرد ہے اور داؤد بن ابھی ہند استاد ہے آپ کہتے ہیں یا بن یالا ہے یا بن یالا کے اساتذہ میں اساتذہ میں دکھائیں کس کو داؤد بن ابھی ہند کو دو دو میرے اعتراض ہیں اس کو دوبارہ نوٹ کر لیں ایک یہ کہ ایک ترجیح آپ نے دی ایک ابن حجر نے دی ابن حجر کی ترجیح کو تسلیم کریں یا آپ کی کیونکہ ابن حجر محاربی جو مشہور ہے دو آدمی ہیں عبد الرحمان اور عبد الرحیم بن یالا مشہور نہیں ہے محاربی کے نام پر ہے محاربی وہ بھی عبید بھی محاربی ہے ایک اعتراض یہ دوسرا اعتراض یہ کہ داؤد بن ابھی ہند استاد بنے اور محاربی یا بن یالا بنے آپ کا شاگرد یہ آپ نے دکھانا ہے کہ استاد دکھائے داؤد بن ابھی ہندی رسول محاربی سے مراد میں کہہ رہا ہوں یا ابن یالا اس کے مقابل حافظ ابن حجر کی ترجیح لا کر مولوی طالب الرحمان سے فرماتے ہیں کہ نہیں عبد الرحمان عبد الرحمان محاربی وہ مراد لینا چاہیے جی اس کو وجہ ترجیح حاصل ہے میں نے اس کا جواب یہ دیا اور دعود پر جو انہوں نے اعتراض کیا تھا اس کا جواب میں نے دے دیا کہ وہ راوی سکہ ہے راوی سکہ ہے اب قانون کیا ہے اصول حدیث کا یہ ہے میرے پاس مسلم شریف اس کا صفحہ ہے باوی صفحہ بائیس پر صاف لفظ موجود ہے کہ انا کل رجولن کل رجولن فکاتن روا ان مسلی حدیثن و جائز ممکن لہو لکھا سما او من ہو جس کی ملاقات ممکن ہو وہ سما من ہو اور اس سے سن لینا ممکن ہو لیکن ہما جمی ان کا نا فی اثر واحد ایک ایک زمانہ زمانہ ہو جب دونوں کا زمانہ ایک ہے مثلا مولی طالب الرحمان صاحب کا اور میرا زمانہ ایک ہے اگر میں بات کہتا ہوں کہ مولی طالب الرحمان صاحب نے یہ بات کہی تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ اس نے کہی ہوگی اگر میں سکھا ہوں کہنے والا اور اگر ایک آدمی مر چکا ہے اور میرا اس کا زمانہ اکٹھا نہیں ہے میں یہ کہوں اس نے یہ کہا تو مطلب یہ ہوگا جب زمانہ ایک نہیں ہے تو یہ بات درست ہو سکتی نہیں ہے اگر ممکن ہو ملاقات زمانہ ہو ایک تو روایت کیا ہوتی ہے بالکل ٹھیک یہ ہے قانون اصول حدیث کا مولانا اس قانون کے مطابق کریں اعتراض اس قانون کے مطابق کریں اعتراض آپ یہ دیکھیں کہ یا بن یالا کا جب آپ تعین کرتے ہیں دو اور تین میں سے ہم نے اس پر اعتراض یہ کیا تھا کہ جب آپ یا کو لیں گے تو آپ ان کے استادوں میں ان کو دکھا دیں وہ آپ نے دکھانا تھا آپ نے خود پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا یا تو آپ کہیں کہ میں غلطی سے وعدہ کر گیا تھا کیسٹ موجود ہے ہم ساتھ لے کر آئے ہیں نعمانی صاحب ذرا آگے سے ہٹ جائیں صاحب ذرا کیسٹ موجود ہے نمانی صاحب ہم ساتھ لے کر آئے ہیں آپ نے خود کہا تھا کہ میں دکھاؤں داؤد بن ابھی ہند آپ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا ہمارا ایک مطالبہ تھا آپ آپ کہیں میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا ہم اس اعتراض کو واپس لے لیتے ہیں پھر جو نے بات کہی ہے مسلم کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوگی آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہ ثابت نہیں کر سکتا آپ نے وعدہ کیا تھا اس کو ثابت نہیں کر سکتا کیونکہ انسان بعض چیزیں کہتا ہے ثابت نہیں کر سکتا ہم اپنا اعتراض واپس لے لیں گے پھر بات آئے گی اس پر کہ آپ ان کو ثابت کریں گے کہ ان کا زمانہ ایک ہے دلیل آپ کی آپ ثابت کریں گے کہ محاربی اور داؤد بن ابھی ہند کا زمانہ ایک ہے اس لیے سما ہو سکتا ہے ملاقات ہو سکتی ہے حدیث سنی جا سکتی ہے جب وہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے یہ اس کا جواب اور تیسرا یہ کہ ترجیح میں نے کہا تھا ابن حجر کہتے ہیں محاربی سے مراد عبد الرحمان اور عبد الرحیم ہے اس نے یحییٰ کا کہا ہی نہیں یحییٰ بن یادا کا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اب ابن حجر کی بات مانے یا آپ کی ابن حجر کہتے ہیں محاربی سے مراد دو ہیں عبد الرحمان اور عبد الرحیم آپ کہتے ہیں تیسرا یحییٰ بن یادا ہے تو آپ کی بات مانے یا ابن حجر کی پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ کہنے میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا تیسری بات یہ کہ آپ دکھائیں ان کا زمانہ اکٹھا ہے کیونکہ دلیل آپ کی ہے ہماری پھر ان کا سیما رسول کریم میں نے ترجیح دی تھی محاربی میں ابن کو میری ترجیح کو مولوی طالب الرحمان صاحب نہیں مانتا اس کے مقابل وہ کہتے ہیں کہ میں ترجیح مانتا ہوں ابن حجر کی ابن حجر کی جو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ محربی دو ہیں مصیبت یہ ہے کہ پھر ان کی باتیں بھی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں ادھر کہتے ہیں محربی دو ہیں ادھر کہتے ہیں تین نہیں چوتھا بھی ہے میں اور بھی بتا دوں گا جب اور بھی ہیں تو دو والی بات تو نہ رہی نا اب ابن حجر بھی ایک محربی کہہ رہا ہے ایک محربی میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے یہ کہا تھا کہ جو محربی میں بتا رہا ہوں یہ روایت کر رہا ہے ہاں اس کا اور اس کے استاد کا زمانہ ایک نہ ہو زمانہ ایک نہ ہو اصول حدیث کے مطابق ہی آپ اعتراض کر سکتے ہیں یہ زمانہ ایک بتانا بالکل ٹھیک ہے یہ میرے ذمہ ہے کہ یہ معاصرت ان کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہ کہا تھا کہ جب موجود ہے یہ زمانہ ان کا ایک موجود ہوا تو روایت اپنے مقام پر ٹھیک ہوگی اصول حدیث کا قانون یہی ہے کہ جب استاد چونکہ محاربی روایت کرتا ہے ابن ابی ہند صاف روایت کر رہا ہے اب دیکھنا یہ کہ اس کا اور اس کا زمانہ ہے ان کی ملاقات ممکن ہے ان کا سما ممکن ہے اگر ممکن ہے تو روایت ٹھیک ہے اور اگر ممکن نہیں ہے تو روایت غلط ہے وہ ہم اثر ہم بتاتے ہیں تو اور اس پر اگر مولوی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ہم اثر نہیں ہے تو کریں بات آپ دلیل دیں جی آپ کی دلیل ہے آپ ثبوت دیں ہاں۔ داود ابن ابی ہند اس کو یہ حافظ ابن حجر نے جی۔ یہ تقریب و تعظیم میں لکھا ہے طبقہ خامسہ سے سن وفات بتائیں اس کی جی سن وفات سن وفات ایک سو چالیس یہ طبقہ خامسہ جو ہے یہ ہے ان کا جو تابعین سے ہیں یہ شروع کے اندر جو اس کا موجود ہے تابعین سے رعو الواحد والسنین ولم یثبت لباز مسما من الصحابہ کل آمش یہ خامسہ طبقہ ہے تابعین کا اور یہ جو آگے ہے یہ نہیں یالا یہ ہے طبقہ تاسیہ سے دو سو سولہ یہ ہے ہے تابعین سے یہ اتاسیہ من اتباع تابعین یہ ہے من اتباع تابعین وہ ہے تابعین سے یہ ہے اتباع تابعین سے اور اب اس کی روایت جو تبا تابی ہو تبا تابی کی روایت تابی سے ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کے مولانا ارشاد الحق اصری صاحب نے اس کی سن وفات یہ تسلیم کر کے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کا سما ممکن ہے دعود ابن ابی ہند سے اس کا سما ہو سکتا ہے فرق کتنا ہے عمر میں آپس میں وفات میں جی وفات میں کتنا چھتر وہ ایک سو چالیس سال دو سو سولہ میں سے چالیس نکالنے کتنے نکل گئے چھتر سال جی ہاں سال پھر عمر ثابت کریں نا جی یہ آپ کے مولانا ارشاد الحق صاحب اسری ارشاد الحق کو کوٹ نہ کریں نا نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا وہ خود اس کو تسلیم کرتا ہے اس کو چھوڑیں آپ وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ دعود ابن ابی ہند سے سما ہو سکتا ہے دیکھیں نا فریق مخالف کی کتاب مستقل دلیل ہوا کرتی ہے نا یہاں محربی سیاح یا بن یعلم دیکھو داود ابن ابی ہند کی سن وفات ایک سو انتالیس یا بن یا جو ہم مراد لینا چاہتے ہیں وہ ہے دو سو سولہ اس اصول کو پھر نوانی صاحب پہلے مان لے ہم کہ مخالف فریق کی کتاب بطور دلیل کے پیش کی جائے گی پھر ہم بھی پیش کریں گے آپ کو اعتراض کوئی نہیں ہوگا ہاں ہاں تو یہ تو ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم ہاں۔ پھر آپ جو کہیں کہ جی میں نہیں مانتا ملا جیون کو پھر آپ کہیں میں نہیں اس کو مانتا تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں میں بھی نہیں مانتا ارشاد القصری کو آپ دلیل دے دیں کتابوں میں سے ارشاد کو صاحب کو کیوں پیش کر رہے ہیں ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے درمیان چھہتر سال کا فرق ہے ایک فوت ہوا ہے ایک سو چالیس میں دوسرا فوت ہوا ہے دو سو سولہ میں چھہتر سال کا گیپ ہے آپ عمر ثابت کریں یا حیاء بن یالا کی پھر بات بنے گی وہی کہہ رہا ہوں نا ثابت کر دیں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے یہ مولانا ارشاد الحق صاحب یہاں یہ تسلیم کر رہی ہیں کہ ان کا سما آپس میں ہو سکتا ہے ان حضرت صاحب آپ عمر ثابت کر دیں اس کو چھوڑیں ارشاد القصری صاحب یہ وہ تہذیب الکمال آپ کے پاس ہے نہیں ہمارے پاس ایک آنی تھی نا آپ نے وعدہ کیتا ہے پندرہ دن کا نہیں ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا نہیں تہذیب تہذیب الکمال کا وعدہ تھا ہاں۔ بس بات ہوئی تھی تھی کہ تہذیب الکمال کو ہاں، دیکھیں گے ہم ہم نے دیکھ لی اور ہم فوٹو کرا کے لے آئے اپنے حصے کا آپ اپنے حصے کا لے کے ویسے میں نے تہذیب الکمال دیکھی ہے داؤد بن ابھی ہند مجھے کہیں نہیں ملا ویسے <laughs> وہ تو خیر یہ موجود ہے نا تو تقریب ہاں۔ وغیرہ کے اندر جو موجود ہے نہیں نہیں ان کے استادوں میں میں نے پوچھا تھا آپ ذرا چھتر سال دیکھیں نا اس کا کس طرح ہوگا کہ ایک ایک سال کا ہو ہے ہاں جی دوسرا ہو چھتر سال کا ایک سال کا اگر ہو دوسرا ہو چھتر سال کا ایک سال کا پھر وہ پڑھنے لگ جائے چھتر سال والے کے پاس جا کر پھر تو کوئی بات بن سکتی ہے دینی کے اسٹیں خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیے Sarhad Islami cassette house main road پر ادیر الپنڈی خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیے Sarhad Islami cassette house main road پر ادائی رال پنڈی پتہ یاد رکھیے Sarhad Islami cassette house main road پر ادی رال پنڈی یاد رکھیے Sarhad Islami cassette house main road پر ادی رال پنڈی یاد رکھیے Sarhad Islami cassette house main road پر ادی Rawalpindi Sarhad Islami cassette house main road پر ادی Rawalpindi Sarhad Islami cassette house main road پر ادی Rawalpindi Sarhad Islami cassette house main road پر ادی رال پنڈی یاد رکھیے Sarhad Islami cassette house main road پر ادی رال پنڈی